الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد عن ابي الََدين رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ان لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة فمن تركها متعمدا فقد بريت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل ابن ماجہ حسن الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ معزز ناظرین و سامعین آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں ہمارے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہیں تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خضرجی انصاری صحابی ہیں اور یہ انصار میں سب سے آخر میں اسلام لانے والے صحابی ہیں غزب بدر تک انہوں نے اپنے اسلام کو مؤخر رکھا مدینہ کے بڑے تاجروں میں سے تھے یہ اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے کہ ان کے گھر میں عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے جو ان کے رشتے میں آتے تھے اور اس طریقے سے جس بت کو پوچھتے تھے اس بت کو ان دونوں نے توڑ دیا اور جب توڑ دیا تو جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو بت کے ٹوٹے ہوئے اجزاء کو حصوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور یہ کہتے رہے اور یہ گنگنا کر کے کہہ کر کے وہ حق تیرے لیے بربادی ہو حلم حلم تناب کہ تم نے روکا کیوں نہیں حل دفت ان سک انب سکھ دفاع تھا انب سکھ کہ تم نے اپنے نفس کا دفاع کیوں نہیں کیا اپنا بچاؤ کیوں نہیں کیا یہ کہتے تھے اور بدھ کے اجزاء کو اور حصوں کو اکٹھا کرتے تھے امدردہ جو مسلمان ہو چکی تھیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنا دفاع کر سکتا اپنے جان کی حفاظت کر سکتا تو پھر وہ اپنا ضرور کر سکتا تھا لیکن وہ بے جان وہ کیا کر سکتا ہے تو یہ بات سنی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی اور پھر مدینہ کے اندر رہے اور جب نبی کی وفات ہو گئی تو دمشق چلے گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کا ان کو قاضی بنایا اور سن بتی سجری ان کی وفات ہوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو یہ ابو دردہ ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوسانی خلیلی علیہ السلاۃ والسلام کہ میرے خلیل میرے جگری اور میرے ولی اور میرے انتہائی قریبی دوست نے مجھے وصیت کی کن چیز تین چیزوں کی اللہ تو شرکا بلّہ شیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ ٹھہرانا وہ ان و حرقت اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور جہنم سے نجات کا دار و مدار جہاں اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بچنا بھی ہے اگر انسان شرک سے نہیں بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ رب العامین نے انبیاء کا ذکر کیا اور کہا لو اشرک الحبت ان ماکان یا املون اگر یہ شرک کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا شرک اعمال کو عبادتوں کو نیکیوں کو سب کو برباد کر دینے والا بہت بڑا گناہ ہے ان نہ شرک اللہ ظلم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک اللہ پر بہتان ہے اللہ پر زیادتی ہے شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان نہ شریک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ روما امن انصار کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو یہ شرک کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے نا قابل معافی جرم ہے اللہ تعالیٰ شرک کو کفر کو نفاق کو وہ اعمال جو کفر کے ہیں بغیر توبہ کے اگر انسان مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی ایسے لوگوں سے بیزار ہیں بری ہیں اللہ کے ارشاد ان اللہ بری المشرقین و رسول اللہ تعالیٰ مشرقوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرقوں سے بیزار ہے جی تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا ہمارے بھی نے فرمایا اللہ نبی الب اکبر القبائر کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا انتج اللہ ندن و خلقک کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جب کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے جب اسی نے تم کو پیدا کیا ہے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یہ کیا ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا جرم سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑا گناہ ناقابل معافی جرم ہے شرک اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف کر سکتا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر انسان بغیر توبے کے مر جاتا ہے تو تو سب سے پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا کچھ بھی نہ جمادات کو شریک ٹھہرانا نہ حیوانات کو نہ انسانوں کو نہ فرشتوں کو کسی بھی مخلوق کو کیونکہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق ہے لہذا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شرک شریک نہ ٹھہرانا اور شرک ہے کیا شرک ہے کیا دیکھیے شرک تین چیزوں کے اندر ہوتا ہے بڑا شرک جسے کہا جاتا ہے اللہ کی ربوبیت میں اور اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا جو اس کے اعمال و صفات ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھنا یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اندر شرک ہے اللہ ہی پوری دنیا کا خالق و مالک ہے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خالق اور مالک مانے اللہ کے جو اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں خصوصی ان میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا اللہ ہی مارنے والا اللہ ہی جلان جلانے والا اللہ دنیا کا نظام چلانے والا اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی روبیت کے اندر شرک ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ اسے شرک اکبر کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو خصوصی اختیارات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جو خصوصی اختیارات ہیں جو اختیارات اللہ نے کسی کو نہیں دیے کسی کو اختیارات اللہ نے دیے مارنا جلانا پیدا کرنا روزی دینا اور دوبارہ زندہ کرنا ہوا چلانا نظام چلانا یہ اس اللہ کا حکم جو دنیا کے اندر چلتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ رب الامی نے کسی کو اختیار نہیں دیا اگر اس میں کسی کو وہ شریک مانتا ہے تو اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہے ایسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اللہ کے بے شمار نام بے شمار صفات ہیں اب ان میں کوئی اللہ رب العامین کے برابر کسی بندے کو کسی مخلوق کو شریک کرے یا ان صفات کو اللہ کے مخلوق کے ساتھ برابر مانے تو اللہ رب العامین کے اسماء اور صفات کے اندر شریک ہے جیسے اللہ رب العامین سنتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ ہمارا سننا بھی اللہ جیسا ہے یا اللہ تعالیٰ جس طریقے کو سنتا میں بھی اسی طریقے سنتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا قدرت ہے ہمارے پاس بھی بے انتہا قدرت ہے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی اللہ کی طرح سے دیکھتے ہیں نا عزب اللہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں شرک کرتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں اب کوئی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی ولی پیر فقیر نبی رسول فرشتے کسی کو بھی عالم الغیب سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس صفت میں وہ شریک کہراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ شرک ربوبیت کے اندر شرک ہے جسے اللہ ابراہین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ایسی الوحیت کے اندر شرک اکبر ہوتا ہے الوحیت یعنی عبادات میں کہ تمام عبادات ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے ہماری تمام عبادات روزہ نماز حج زکوٰۃ قربانی رکو سجدہ نظر و نیاز قسم سب اللہ کے لیے اب اگر کوئی ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے طواف ہے رکو اور سجود ہیں رکو اللہ کے لیے سجدے اللہ کے لیے طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ہوتا لیکن اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اگرچہ ہماری زمین پر ہم پیشانی رکھتے ہیں لیکن یہ نماز اللہ کے لیے ہوتی زمین کے لیے نہیں ہوتی سجدہ نہیں ہوتا سجدہ زمین کے لیے اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے کیونکہ زمین مخلوق ہے اللہ کی جیسے ہم مخلوق اللہ تعالیٰ کے جیسے پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی زمین بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اب اگر کوئی زمین کے لیے سجدہ کرتا تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شر کرتا ہے تو ان تمام عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک کہلاتا ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے و و نسخی و مما تیر اللہ رب العالمین شریک اللہ بدالی کا امیر تو اول اولمسلم لان اللہ من ضبح اللہ اللہ کی لانت ہوتی جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے قربانی ذبح کرنا اللہ کے نام پر یہ سب عبادات ہیں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور یہ اللہ کی الوحیت میں اللہ کی عبادات میں شرک ہے اور مکہ کے جو مشرقین تھے ان کا یہی شرک تھا ان کی ہر ربوبیت کے اندر شرک نہیں تھا بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شرک کرتے تھے اللہ کو رب مانتے تھے خالق اور مالک مانتے تھے اولاد دینے والا مانتے تھے ہواؤں کو چلانے والا مانتے تھے مرنے والا جلانے والا مانتے تھے لیکن جب عبادت کی بات آتی تھی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ان کے بارے میں کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کون لوگ یہی کہیں گے مشرقین جب جہنم کے اندر جائیں گے تو کیا کہیں گے ان کن لفی دلال مبین اللہ تعالیٰ کی قسم آپ دیکھیں اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے یہ کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان تھا اللہ کو رب اور خالق اور مالک مانتے تھے جیسا کہ اللہ رب نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر بیان کیا ہے کیا کہیں گے کن لفی غلال مبین ہم تو بڑی گمراہی میں تھے کھلی گمراہی کے اندر تھے از کم العالمین جب ہم نے تم کو اللہ کے برابر کر دیا رب العالمین کے برابر ہم نے تم کو کر دیا کن کے بارے میں کہیں گے بتوں کے بارے میں جن کو اللہ کے برابر کرتے تھے وہ کن چیزوں میں اللہ کے برابر کرتے تھے بتوں کو کیا بتوں کو پیدا کرنے میں رزق دینے میں مارنے اور جلانے میں اللہ کے برابر کرتے تھے نہیں ہرگز نہیں کن چیزوں میں اللہ کے برابر کرتے تھے عبادات میں اللہ کے برابر کرتے تھے رکو اور سجدے میں طواف میں نظر و نیاز میں ان چیزوں میں اپنے بابودان باطلا کو اللہ کے برابر کرتے تھے ورنہ اللہ کو خالق اور مالک مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ عبادت ہاؤلا شفا عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ان کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں یہ سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا ہم سے تو اللہ کے عبادت کے لیے ان کی عبادتوں کا واسطہ لیتے تھے ان کے لیے بھی ان کی بھی قسمیں کھاتے تھے ان کے نام پر نظر و نیاز کرتے تھے اور اس طریقے سے ان کا واسطہ لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ان بتوں کے ذریعے سے یہ جو فلاں فلاں ہیں ان کے ذریعے سے تمہیں اولاد دے دے اس طریقے سے کہا کرتے تھے وہ تو وہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے برابر کرتے تھے ورنہ پیدا کرنے میں رزق دینے میں چلانے میں ہوا چلانے میں نظام چلانے میں مارنے اور جلانے میں وہ اختیارات وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جو ربوبیت سے متعلق ہیں ان میں اپنے بابودان باطلا کو اللہ کے برابر نہیں کرتے تھے کس میں کرتے تھے عبادات کے اندر جی ان میں کرتے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کی خوشنودی چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اللہ تک ان کی پہنچ ہے لہذا یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے ہاؤ شفا شفاؤن اللہ یہ کہا کرتے تھے تو یہ اللہ کی الوحیت کے اندر شرک ہوتا تھا تو یہ تین چیزوں کے اندر بڑا شرک ہوتا ہے مبیت کے اندر اور اسما اور صفات میں اور اللہ تعالیٰ کی الوحیت میں تو ہر طرح کے شرک کرنے سے مانبی نے ان کو منع فرمایا کیونکہ شرک ایسا کہ سارے اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے سارے اعمال کو اللہ یا فما کا بتمکن الخاصرین اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف وہی کی گی اپنے نبی کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہمبیا سب کی طرف یہی وہی کی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کیا اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تم خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے نبی کے بارے میں اللہ فرما رہا تو یہ شرک اعمال کو برباد کر دینے والی چیز تمام اعمال ایمان عقیدہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنی بھی نیکیاں ہیں جتنے بھی اعمال ہیں بادات ہیں ان سب کو برباد کر دینے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے شرک ہے جیسے ونیگر سرکا کا ایک قطرہ پورے شہد کو برباد کر دیتا ہے جس طریقے سے کینسر پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے اسی طریقے سے یہ شرک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے یہ اگر انسان توبہ نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کبھی ایسا بندہ جہنم سے نہیں نکلے گا ایسا انسان یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا یہ ان لوگوں کی سزا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتے اللہ پر بہتان تراشی کرتے اللہ پر ظلم کرتے ہیں یہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں جو دیش دروہی ہوتا ہے اس کی سزا پھانسی ہوتی ہے اسے کوئی معاف نہیں کر سکتا جو معاف کرے گا وہ بھی دیش دروہی کے اندر شمار ہو جائے گا جو دیش کے خلاف کام کرے وہ دیش دروہی ہوتا ہے اس کی سدا پھانسی ہوتی ہر ملک کے اندر جو ملک کے امن و امان سے کھلواڑ کرے ملک کے راز کو دوسرے ملک تک پہنچائے اور ملک کے خلاف کام کرے ادیش دروہی ہوتا ہے اسے ملک کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی رئیس الجمہوریہ یا صدر پریسیڈنٹ وزیر اعظم بڑا سے بڑا آدمی کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا ایسے لوگوں کی سزا قتل اور پھانسی ہوتی ہے یہی معاملہ یہاں بھی ہے اللہ ہی سب کا خالق و مالک ہے لہذا اس کی روبیت میں اس کی عبادات میں اس کی الوحیت میں اگر کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرے گا تو اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دے اسے خطان معاف نہیں کرے گا اللہ رحم دل ہے دوسرے گناہوں کو معاف کرے گا لیکن اس کے لیے رحم دلی نہیں ہے اگر یہاں دیش دروہوں کو معاف کر دیا جائے یہ بزدلی ہوتی ہے اور دیش دروہی پیدا ہوں گے ملک کے اندر ملک ختم ہو جائے گا خطرے میں پڑ جائے گا ملک کا نظام ٹھپ پڑ جائے گا اس لیے دیش دروہیوں کو کسی بھی ملک کے اندر معافی نہیں ہوتی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا ہے ان کے لیے سفارش کرنے کی جو سفارش کرے گا وہ بھی دیش دروہی کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا وہی معاملہ شرک کے بھی ہے لہذا شرک کو سنگین سمجھو اسے خطرناک سمجھو اسے بڑا گناہ سمجھو اسے اپنے آپ کو بچاؤ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا اسی کے لیے کامیابی جنت اسی کے لیے ہے نماز روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر انسان شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا اس لیے سب سے پہلی وصیت ہمارے بھی نہیں فرمائی شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں کاٹ دیا جائے اور یہ افضل ہے انسان کے لیے کہ شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں لیکن شرک نہ کرے لیکن اگر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے اور اسے شرک پر مجبور کر دیا گیا ہے تو جان بچا سکتا ہے اللہ حربت علامیہ وقل بہ مطمئن بل ایمان جسے مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کے لیے کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا زبان سے شرکیہ بات کہہ دے کفریہ بات کہہ دے عمل کر لے لیکن دل میں اللہ کے برابر کسی کو نہ کرے کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا دل پر صرف اللہ کا کنٹرول ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا کنٹرول نہیں ہوتا اس لیے دل میں اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھے دل میں شرک نہ کرے کہ دل سے غیروں کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے نہیں صرف زبان سے کہتے عمل سے ظاہر میں بس کیونکہ دل میں اگر ہوگا تو منافق ہو جائے گا اور منافق جہنم کے سب سے پرلے طبقے کے اندر رہے گا سب سے نیچے طبقے کے اندر رہے گا اسے زبان سے کہہ کر کے اپنی جان بچا لے تو یہ بھی شریعت کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں لیکن یہ استقامت کہ توحید پر استقامت شرک نہ کرنے پر ڈٹے رہنا چاہے جان بھی چلی جائے یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو بہادر اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اس پر قائم رہتے ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے ایمان میں کمزوری ہوتی رہتی ہے اس لیے جن کے ایمان کے اندر کمی ہے اگر وہ اپنی جان بچانا چاہے تو بچا سکتے ہیں اللہ نے ایسا راستہ رکھا ہے پھر وہ توبہ کر لیں کیونکہ زبان سے بھی انسان کو شرکیہ اور خفیہ بات کہنا یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی بڑا گناہ لیکن مجبوری کی صورت میں اللہ نے معاف کر دیا اگر مجبور نہیں انسان تو تو پھر شرک کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا کیونکہ شرک مخرج نے ملنا ہے ملت یعنی دین اسلام سے نکال دینے والی چیز تو یہ شرک سے ہمارے نبی ان کو منع فرمایا دوسری وصیت کیا تھی وہ اللہ ترقا صلا متعمدن تم فرض نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا فمن تر کہا متعمدن جس نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا فقط بریت من ذمہ تو اللہ رب العامین کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ذمہ کیا اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے توحید کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے کسی مسلمان سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک انسان کے ہوش و حواس باقی ہیں سوجھ بوجھ باقی ہیں ہر مرد اور عورت پر اللہ ہر بولا نماز کو فرض کر دیا کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے سفر میں ہیں حضر میں ہیں دشمن کے سامنے ہیں بیمار ہیں کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھیے لیکن نماز پڑھنا ہی پڑھنا کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے توحید کے بعد سب سے اونچا درجہ دوسرا رکن نماز اللہ کے سر کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے لیکن سستی کرتے تھے سات سال کا بچہ ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم تو نماز بہت اہم عبادت جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون فراون حامان اب بن خلب کے ساتھ ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا عبادات کے اندر اگر نماز صحیح نکلی تو دیگر سارے اعمال بھی صحیح نکل جائیں گے اس لیے جہاں نماز پڑھنا فرض ہے وہی نماز اسی طریقے سے پڑھنا فرض ہے جیسے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا سلو کمارا تم نے وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم نے ہمیں نماز پڑھتی ہوئے دیکھا نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا ہاں اگر کوئی انسان نماز سستی میں چھوڑتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے کہ وہ کافر ہوگا کہ نہیں کافر ہوگا لیکن جو نماز کی فرضیت کا اس کے وجوب کا انکار کر دے وہ تو مسلمان باقی نہیں رہتا یا نماز کا مذاق اڑائے استدا کرے نماز کا یہ کیا ہے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدے کرتے یہ کیا ہے یہ بھی کفر ہے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو لیکن اگر نماز کوئی سستی میں چھوڑ دیتا ہے غفلت میں کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا یا غفلت کے اندر چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ سنیں علماء کے اقوال کس قدر سخت اقوال ہیں کس قدر ایسے لوگوں کے بارے میں علماء کے اقوال سخت ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں اگر کوئی آدمی سستی اور غفلتی بھی نماز چھوڑ دے چاہے ایک وقت ہی کی نماز کیوں نہ ہو جان بوجھ کر کے وہ کافر ہو جاتا ہے سستی میں چھوڑنے والا بھی امام شافی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے آدمی کو توبہ کرایا جائے گا اگر توبہ کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے حدن قتل کر دیں گے حد ہے یہ یعنی کفر کے طور پر نہیں قتل کریں گے وہ مسلمان ہی مانا جائے گا لیکن حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا جیسے چوری کی سزا حد کیا ہے ہاتھ کاٹنے ہیں اور زنا کوئی کر لے شادی شدہ ہے تو اس کی حد کیا ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا ایسے یہ حد ہے یعنی حد کے طور پر اسے قتل کر دیا جائے گا جو توبہ نہ کرے سوچیں ذرا آپ لوگ ہم لوگ سوچیں جو نمازوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور کاموں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیتے ان کے پاس کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں کوئی سبب نہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے آج اکثریت ہی ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے یعنی اس قدر نماز کا کے ساتھ کھلواڑ اس قدر نماز کے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ نماز ان کے نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے فرض نماز کی بات ہو رہی ہے سنن و نوافر التحجد کی قیام العل کی بات نہیں ہو رہی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کوئی ان کی نظر میں اہمیت نہیں ہے جبکہ ہمارے نبی اور صلف و حدیث کی نظر میں نماز کی بڑی اہمیت ہے یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے تیسرا قول امام بحنیفا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا قید کر دیا جائے گا اسے مارا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے جیل میں پڑا رہے گا جیل میں سڑ سڑ کے مر جائے وہ جیل سے اس کو نہیں نکالیں گے امام بحنیفا رحمۃ اللہ علیہ کے قول جو نماز نہ پڑھتا ہو جو نماز نہ پڑھتا اس کے بارے میں ان کا قول ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیں گے ماریں گے توبہ کرائیں گے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے چھوڑ دیں گے اس کو اور اگر نہیں کرتا توبہ تو اسی صورت میں اس کو جیل ہی میں رکھیں گے اسے سزا دیں گے جیل کی یہاں تک کہ جیل کے اندر مر جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے ان کا فرمان ہے آج دیکھیں آج ہمارا حال کیا ہے نماز کے تعلق سے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے کسی بھی صورت میں نماز انسان نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی صورت میں جب تک ہوش و حواس باقی ہے شعور باقی سوج بوجھ باقی ہے اس وقت تک پاک نہیں رہ سکتا ناپاکی میں نماز پڑھے گا لیکن پڑھے گا وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا کرایا جائے گا اسے بیٹھ کر کے پڑھے گا لیٹ کر کے پڑھے گا لیکن نماز پڑھے گا کسی بھی صورت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا تمہاری بھی نے دوسری وصیت فرمائی نماز نہ چھوڑنے کی تیسری وصیت کیا تھی تشریب الخمرا شراب نہ پینا کیونکہ شراب کیا ہے ہر ہر برائی برائی کی کی ہے ہے چابی جیسے نماز ہر نیکی کی مفتاح ہے اور ہر نیکی کی جڑ ہے ایسے ہی شراب پینا ہر برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی بنیاد ہے اس لیے نماز کے بعد ہمارے نبی نے شراب نہ پینے کی وصیت کی اور شراب جس سے انسان کو نشہ آ جائے تھوڑا ہو یا کم ہو وہ سب حرام ہے شریعت کے اندر جس سے انسان کی عقل ٹھکانے لگ جائے عقل انسان کا ساتھ نہ دے سوج بوجھ نہ کر سکے وہ کون ماں ہے کون بیٹی ہے اول فول بکنا شروع کر دے اسے احساس نہ رہے کسی چیز کا اسے مستی آ جائے نشہ چھا جائے اس کے اوپر تو اس کو کہا جاتا ہے شراب تو اس کا کم پینا زیادہ پینا وہ بھی کیا ہے یہ حرام ہے شریعت کے اندر جس کے زیادہ پینے سے انسان کو جو ہے نشہ آ جائے اس کا کم پینا بھی حرام یہ نہیں کہہ سکتا انسان جب تک نشہ نہ جب تک پی سکتے نہیں ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے شریعت کے اندر کیونکہ نشہ آور چیز ہے وہ وہ نشہ آور کسی بھی چیز سے شراب بنائی جائے نشہ آور ہے وہ شریعت کے اندر حرام ہے اور اس حدیث کے اندر ہر برائی کی کی, کی چابی اور کنجی اسے قرار دیا گیا اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کیا ہے ہر برائی کی جڑ ہے سمجھ لیجئے اور یعنی اسی لیے اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم شراب نہ پینا کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے اور یہ حدیث سلسلہ سیاح کے اندر امام البائی رحمۃ اللہ نے بیان کی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث جو میں حدیث آپ لوگوں کو شراب کے تعلق سے سنانے جا رہا ہوں وہ کیا حدیث ہے یعنی شراب کی خطرناکی سمجھیں اس کی تباہ کاری کو دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو و عمر اور چند لوگ اللہ کے سر کے صحابہ ایک جگہ بیٹھے ہمارے نبی کی وفات کے بعد تو اس بات پر وہ بحث کرنے لگے گفتگو کرنے لگے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے اعظم القبائر کیا ہے یعنی جی تو وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو انہوں نے مجھے عبداللہ بن عمر بن آس کے پاس بھیجا تو عبداللہ بن عمر بن آس نے مجھے کیا بتایا ان آزم القبائر شرب الخمر بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ شراب کا پینا بھی ہے یہاں چونکہ یہ جڑ ہے اس لیے اس کو کہا گیا ورنہ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے اس لیے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کیا ہے شراب پینا ہے تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں ان لوگوں کے پاس آیا صحابہ کے پاس دوبارہ گیا تو میں نے بتایا ان کو کہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں انکار کیا لوگوں نے تو کہتے ہیں کہ سارے لوگ عبداللہ بن عمر بناس کے پاس گئے پھر ان ان کے گھر اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک مرتبہ میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں کہ بنو اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا اس نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے چند چیزوں میں اختیار دیا اور شراب پینے میں اختیار دیا اس نے یہ کہا یا تم شراب پیو یا ایک بچے کو قتل کر دو یا تم زنا کرو یا گوشت کھاؤ کس کا کیا نام ہے خنزیر کا سور کا ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے چار چیزوں میں سے کوئی یہ کام تمہیں کرنا ہے یا تو شراب پینا ہے یا تو ایک بچے کو قطر کرنا ہے یا تو زنا کرنا ہے یا تو سور کا گوشت کھانا ہے ان میں سے کوئی یہ کام تمہیں کرنا ورنہ تمہیں ہم قطر کر دیں گے اس نے کیا کیا اس نے شراب پینے کو اپنے لیے جو ہے یعنی پسند کر لیا یا شراب پینے کے لیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں شراب پی لیتا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے جب اس نے شراب پی لیا تو تمام چیزیں اس نے کر دی اس نے بچے کو قتل بھی کر دیا اس نے جنا بھی کیا اور سور کا گوشت بھی اس نے کھا لیا کیونکہ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اسے ہوش و باس نہیں رہتا ہے اسے کچھ نہیں معلوم رہتا ہے وہ کیا کر رہا ہے اسے اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی ہے اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے شراب پینے والے جو محرمات ہیں جن عورتوں سے شادی کرنا حرام جو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں نہ عزب اللہ اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے وہ ان کے ساتھ بھی زنا کاری کر بیٹھتے اپنی بیوی سمجھ کر کے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میری بیوی یا میری بیٹی ہے میری کون ہے یہ کیونکہ انسان کے بکل ٹھکانے نہیں ساتھ میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے تو کیا کیا اس نے شراب پیا اور جو اور وہ تمام کام وہ کر بیٹھا پھر ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ ہم تو اس وقت تو کہتے ہیں عبداللہ بن نبراس کے اللہ کے سن نے کیا فرمایا کہ جس نے بھی شراب پیا چالیس رات تک اس آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے اور اگر کوئی آدمی مرتا ہے اور اس کے مسانے میں میدے میں اس میں سے کچھ ہے تو اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ مر گیا چالیس دن کے اندر اندر شراب پینے کے بعد چالیس دن کے اندر تو جاہلی موت مرے گا یہ یہ سلسلہ صحیح کی روایت ہے جنت حرام کیوں ہو گئی اس پر اس کا کئی معنی ہو سکتا ہے ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اول طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اور ایک معنی یہ کہ اگر وہ شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو خلاص پھر وہ کافر ہو گیا وہ کافر ہو گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیا کیونکہ اسلام کے اندر کیا حلال ہے کیا حلال نہیں ہے کیا حرام ہے اس کی تعین اللہ برامین کرے گا یہ اللہ کا فرمان یہ اللہ کرے گا اب ایک آدمی اگر حلال کو حرام کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے برابر کر لیتا ہے تو اگر وہ اس نے حلال کر کے شراب پیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا جنت اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام لیکن اگر اس کو حرام سمجھتا تھا اور اس نے شراب پی لیا اور اس نے شرک نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی بار شروع ہی میں جنت کے اندر نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے کیونکہ شرک اس نے نہیں کیا ہے شرک اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے جنت میں داخل کر دے یا تو یہ مانا ہوگا کہ اول طور پر شروع میں جنت میں نہیں جائے گا بعد میں وہ جنت کے اندر جائے گا لیکن اور جو دیگر احادیث ہیں ان حادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اگر حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے تو تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی اگر توبہ کر لیا ہے تو معاف ہے اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور اگر نہیں معاف کیا اللہ رب العامن نے جہنم میں داخل کر دیا تو اسی صورت میں وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کے اندر آئے گا یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے جو اس کے تعلق سے بیان کیا گیا تو اس سے آپ سمجھیں کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے کتنی ہلاک کو برباد کر دینے والی چیز ہے کہ ایک شراب پینے کو جیسے اس نے چار بڑے بڑے گناہ کیے بچے کا قتل کیا زنا بھی کیا اور اس طریقے سے اس نے سور کا گوشت بھی کھایا سب بڑے بڑے گناہ کس سے شراب پینے کو جیسے اس نے کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ شراب کیا ہے مفتاح کل شر ہر برائی کی جڑ ہے چابی ہے جسے آپ چابی سے کھول کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایسے ہی جس آدمی کے اندر یہ چیز ہوگی اس کے اندر بہت ساری برائیاں آ جائیں گی بہت ساری برائیوں میں داخل ہو جائے گا جیسے آپ دروازہ کھول کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایسے ہی شراب پینے کے بعد انسان بہت ساری برائیوں کے اندر داخل ہو جائے گا تو تین وصیتیں ہمارے بھی نے فرمائی ایک تو شرک نہ کرنے کی نمبر دو فرد نماز نہ چھوڑنے کی اور نمبر تین شراب نہ پینے کی یہ تین بڑی اہم وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العامین ہم کو آپ کو سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اللہ ہم ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے توحید پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ علیہ محمد وہ علیہ و صحب اجمائن جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ